الباب الثاني والأربعون ومئة باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب چھینکنے والا جب الحمد للہ کہے تو اس کو جواب میں یرحم اللہ کہنا مستحب اور نہ کہے تو جواب دینا بھی ناپسندیدہ ہے اور چھینک کا جواب دینے چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان عن ابی رضی اللہ عنہ ان علیہ قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان رواه البخاري حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحم اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہنا ضروری ہے لیکن جماعی شیطان کی طرف سے ہے اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو مقدور بھر اسے روکے کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے بخاری نبی رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمد کہے اور سننے والا اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یہ دعا کرے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے اور جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہہ دے تو چھینکنے والا کہے یہ دی کم بالکم بالکم یعنی اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے بخاری وعن ابی موسیٰ رضی اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عیدم فحمد اللہ الله فلا تشمتوه مسلم حضرت ابو موسا عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کرے یعنی الحمد للہ کہے تو تم اس کے حق میں دعائے خیر کرو یعنی یرحمک اللہ کہو اور اگر اس نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تو تم بھی اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب مت دو مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا جس کو آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا فلاں شخص کو چھینک آئی تو آپ نے اسے جواب دیا اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جب اس کو چھینک آئی الحمد کہا اور تو نے اللہ کی حمد نہیں کی بخاری و مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته شك الراوي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابو هريره رضي الله عنه سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کرتے راوی کو شک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خفضہ کا لفظ استعمال کیا تھا یا غضہ کا مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے اسے ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن یرجون ایقول یرحم اللہ فیقول يهديكم الله ويصلح بالكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتکلف چھینکتے اس امید پر کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے لیکن آپ اس کی بجائے کہتے یہ یعنی تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے اسے ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے مسلم